چند ہی سالوں میں سارا اختیار اللہ ہی کا ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی اور اس دن ایمان والے اللہ کی دی ہوئی فتح سے خوش ہوں گے وہ جس کو چاہتا ہے فتح دیتا ہے اور وہی صاحب اقتدار بھی ہے بڑا مہربان بھی